حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہاں ہے روزے دار کیا تمہیں ریان یعنی سیرابی دروازے کی خواہش ہے جو اس سے جنت میں داخل ہوگا کبھی پیاس محسوس نہ کرے گا جب روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا ان کے علاوہ کوئی اور اس سے داخل نہ ہوگا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتالیس